صلی علی رسول کریم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ مولانا میرے دوستوں اور عزیزوں اللہ تعالیٰ نے اب قرآن پاک میں سور ملک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے میرے مرشد احمد علیہ نے فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد زندگی بیان فرما دیا پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے تباہ کا لذیب علم مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا ملک ملک سے مراد اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کی ملک ہے اور وہی اس کے پیدا کرنے والے ہیں اور اس پر پوری پوری قدرت رکھتے ہیں آگے فرمایا الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عمل اور وہ على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عمل یہاں مقصد بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے یہ اگر میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر کھانا پینا اور ہگنا یہی مقصد ہوتا اتنی کائنات کو پیدا کرنا اور یہ کھانا پینا تو یہ تو نوز باللہ کوئی مقصد نہ ہوا کھایا پیا مر گئے چلے گئے یہ یہ تو بے مقصد بات ہو گئی ہر چیز کا دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو آپ آم حاکمین ہے اور اتنی بڑی قدرت والے ہیں وہ ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ نوزود باللہ کوئی فضول اور لو کام اللہ تعالیٰ کرے لہذا اس کائنات کی پیدا کرنے میں اور انسان کو دنیا میں بھیجنے میں ایک بہت ہی خاص مقصد ہے بہت بڑا مقصد ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے ان نہ دنیا خلے قتل کو ان کم کھلے تم یعنی دنیا ان نہ دنیا کھلے قتل کو یہ ساری کائنات سورج چاند ستارے مخلوقات مویشی سونا چاندی جو کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمائی ہیں سمندر ہے پانی ہے غذائیں ہیں مچھلیاں خشکی اور طریقے یہ سارے غذائیں انسان کی اور اس سے حاصل ہونے والا معاش یہ سب کا سب جو ہے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے دیکھیے سورج کروڑوں میل دور جو ہے وہ آگ برسا رہا ہے تب تپش پہنچا رہا ہے زمین کو فائدہ کون اٹھا رہا ہے انسان اٹھاتا نہیں اس تپش سے اللہ تعالیٰ پانی کو بخارات بن کر اٹھاتے ہیں اور وہ آسمان پر بادل بن کے پھر جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں پانی برساتے ہیں فائدہ کون اٹھا رہا ہے انسان اٹھاتا ہے ایسے ہی مویشی پیدا ہو رہے ہیں یہ گھاس پیدا ہو رہی ہے ان کے چارے کی یہ سب ایک نظام چل رہا ہے وہ چارہ کھاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں فائدہ کون اٹھاتا ہے انسان اٹھاتا ہے ایسے ہی دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں زمین میں پیٹرول ہے پیٹرول محنت کر کے نکالا جاتا ہے پیٹرول تو کسی سائنسدان کے باپ نے پیدا نہیں کیا وہ زمین سے نکل رہا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے فائدہ کون اٹھا رہا ہے انسان اٹھا رہا ہے کوئلہ ہے لکڑی ہے مویشی ہر نعمت ہر چیز جو ہے کائنات کی اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے انسان اٹھا رہا ہے ایسے یہ چاند سورج کی گردش ہے جس سے و سال بنتے ہیں فائدہ کون اٹھا رہا ہے انسان اٹھا رہا ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اور کوئی سوچے کہ اتنے بڑے بڑے ستارے اور اتنے بڑے بڑے شہاب ثاقب اور اتنے بڑے بڑے جو سیارے ہیں یہ ان کا کیا مقصد ہے تو اول تو یہ کہ اتنی بڑی کائنات خود ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ نشانی کے طور پر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے دوسری یہ کہ ان کے دنیاوی فوائد بھی بہت سے ایسے ہیں جو سائنسدانوں اور تحقیقات کرنے والوں کے سامنے آ چکے ہیں اور بہت سے فوائد نہیں بھی آئے ہوں گے تو کوئی چیز دنیا میں اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی یہ فرمایا نہ دنیا کو جو قتل رکھوں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے تمہاری خدمت کے لیے ہے وہی حکم خوب تم لے آخرا تمہارا مقصد کیا ہے تمہارا مقصد مویشی چلانا نہیں تمہارا مقصد کتوں کے پکانے اٹھانا نہیں ہے تمہارا مقصد فیکٹریاں لگانا نہیں ہے یہ ذرائع تو ہیں لیکن مقصود نہیں تمہارا مقصد تو کچھ اور ہی ہے اور تمہارا مقصد جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے تمہارا مقصد کثرت اولاد نہیں ہے تمہارا مقصد کھیتیاں اگانا نہیں ہے یہ سب ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے تم جو ہے اپنی زندگی کو قائم رکھو گے حیات کو قائم رکھو گے اور ان سے فائدہ اٹھاؤ گے اور جس مقصد سے ہم نے بھیجا ہے ان سب چیزوں کو اس میں معاونت بناؤ معاون یہ سب چیزیں ذرائع ہیں معاون ہیں لیکن مقصود ہمارا کچھ اور ہے وہ کیا ہے ان نقم کو تم ہم نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا تو پھر آگے فرمایا الدی خلق الموت فرمایا وہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو خلق الموت پیدا یعنی تخلیق کیا یعنی جو چیز پہلے موجود نہ ہو سائنسدان کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اور ایجاد کر کے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم سے ہو سکے تو مکھی کا ایک پری بنا کے لے آؤ تم تو وہ بھی نہیں بنا سکتے تخلیق نہیں کر سکتے ایجاد کر سکتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور وسائل اور ذرائع کے ذریعے کوئی چیز بنا سکتے ہیں توڑ جوڑ کر کے سوچ سمجھ کے عقل سے بنا سکتے ہیں لیکن جن چیزوں سے وہ بناتے ہیں وہ کس کے باپ نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا کسی کے باپ نے پیدا نہیں کیا کسی کے دادا نے پیدا نہیں کیا اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو جوڑ توڑ کر کے بنا دیتے ہیں پانی کا خطرہ سائنسدان نہیں بنا سکتے کوئی کوئی مخلوق کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتی ایجاد کر سکتی ہے نا تو فرمایا کہ اللہ خلق خلق کیا مطلب جو چیز پہلے نہیں تھی اس کو وجود میں لے آنا ٹھیک ہے سائنسدان جو ہے کوئی چیز وجود میں نہیں لا سکتا کوئی بھی انسان کوئی بھی مخلوق کسی چیز کو وجود میں نہیں لا سکتی ایجاد کر سکتی ہے جو چیز پہلے نہیں تھی وہ اللہ نے پیدا کی بنائی خلق الموت والحیات وہ ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو تخلیق کیا اب فرمایا کہ عام عقل کی بات ہے عام انسان یہ سوچے گا کہ پہلے زندگی دی جاتی ہے بعد میں موت دی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو کیوں مقدم فرمایا سبق یہیں سے شروع ہو گیا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو کیوں پہلے بیان فرمایا جبکہ پہلے زندگی کو بیان کرتے ہیں زندگی پہلے ملتی ہے بعد میں انسان مرتا ہے تو اس لیے فرمایا میں مرشد مشدد اللہ فرماتے تھے کہ جو زندگی اپنے انجام کو دیکھ کر گزاری جاتی ہے وہ تو حیات کہنے کے لائق ہے اور جو زندگی اپنے انجام سے بے خبر اور غفلت کی زندگی ہوتی ہے وہ حیات کہلانے کے لائق ہی نہیں ہر دنیا کا بھی قاعدہ ہے کہ جو آدمی کوئی کام کرتا ہے سب سے پہلے اس کا انجام دیکھتا ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں نفع ہے کہ نقصان ہے نفع ہے تو کتنا ہے کیا کیا کام کرنے پڑیں گے کیا محنت کرنی پڑے گی ہر چیز کا سوچ سمجھ کے پھر اس کا انجام دیکھتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے نقصان ہوتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے فائدہ ہوتا ہے تو اس کو اختیار کر لیتا ہے اور اگر کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے بغیر حساب کتاب لگائے اندازوں جو کہتا جس کو مالے موب دل دے رہے ہیں کہ مال آیا وہ کہیں الٹے سیدھے کام میں لگا دیے تھے سوچے سمجھے اب نقصان ہو گیا تو سر پکڑ بیٹھے تو لوگ کہیں گے بھائی بیوقوفی ایک بات ہے آپ نے کیوں نہیں سوچا پہلے پوچھا کیوں نہیں مشورہ کیوں نہیں کیا سمجھا کیوں نہیں اس کو اسی طرح سے زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ اس لیے عطا فرمائی ہے اس کے اس موت کو یہاں پہلے اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم اپنے انجام کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے اللہ الموت اور حیات کا لیب حقم ایم احسن والا اب کیا کیا کرنا کیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مقصود ہے فرمایا لیب تاکہ ہم دیکھیں تم کو لیب تاکہ ہم تم کو دیکھیں و عملہ لیب لیبلو ایم احسن و عملہ کہ تم میں سے کون کون اچھے اعمال کرتا ہے اچھے اعمال کثرت اعمال نہیں بیان کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ کیا بیان فرمایا احسن عملہ سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے تو یہ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہمارا کہ ہمیں یہاں آ کر اچھے اچھے اعمال کرنے ہیں اور آگے ارشاد فرمایا بہول عزیز الغفور کہ وہ بہت زبردست بخشنے والے ہیں فرمایا کہ غفور کے ساتھ یہاں یعنی بخشنے والے کے ساتھ عزیز کی صفت کیوں نازل اللہ کی فرمائی اس کو فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی کمزور انسان ہے وہ اپنے کسی تگڑے آدمی سے لڑ جاتا ہے تو اور پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا میں نے جو ہے میں نے تمہیں معاف کیا کمزور آدمی پہلوان کو کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کیا جاؤ تو اس کی معافی کی کوئی حیثیت ہوگی تو کہے گا یہ ہاتھ میں دوں گا تیری معافی کی کیا حیثیت ہے ہاں؟ تو کمزور آدمی کی معافی کی حیثیت ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عزیز زبردست کو نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ ہماری جو بخشش ہے باوجود اس کے کہ ہم زبردست ہیں زبردست طاقت والے ہیں لیکن ہم تمہیں معاف کر یہ ہے رشوالہ کی کم و بیشتر تشریح ہے آیت کی تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ہم دنیا میں یوں ہی پیدا نہیں ہوئے اللہ نے ہمیں ایسے ہی پیدا نہیں کرا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو انسان دیکھیے یہاں قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے کہ ہر چیز کی پہلے نفی کر ہم نے نہیں پیدا کیا مگر ایک مقصد مما خلق تلجن ولینسا ان لال یاگود لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے اور عبادت کے معنی مفسرین فرمایا کہ ہاں معرفت کے یار فون تاکہ تم ہم کو دنیا میں جا کر پہچان بعض لوگ یہ شکار کرتے ہیں کہ یہ کافی جو قومیں ہیں ان کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہے ان کو کیا معلوم کہ اسلام کیا ہے اللہ کیا ہے اس نے پیدا کیا کیسے معلوم ہو تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فرما دیا کہ جو واقعہ ہے السط وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کر کے کرنا ہے یہ حدیث شریف میں اس کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے انسان کو پیدا نہیں کیا تھا اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں عالم ارواح میں انسان کو وہاں سب کو جمع کر دیا جتنے قیامت تک کے آنے والے انسان تھے حدیث شریف میں ہے کہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے چیونٹے جیسے چیونٹے کے برابر جسم کے تھے ان سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا بے روپی ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اسی سوال کے اندر بعض سوال میں جواب پوشیدہ ہوتا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں بے روپی کو بے شک ہم دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں تو یہ وعدہ ہم وہاں سے کر کے آئے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں کم سمجھ لوگوں کے لیے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ کل تم دنیا میں جاتی یہ نہ کرو کہ ہم تو بے خبر تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے اس لیے ہم نے تمہیں یہی بتا دیا کہ دیکھو ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے وہاں جا کے تم ہمیں بھول نہیں جانا خاص مقصد سے ہم بھیج رہے ہیں اور تاکہ تم یہ بھی نہیں کہہ سکو کہ ہم تو نسل در نسل شیر پر آئے اور ہم تو اپنے آبا و اجداد کو جانتے تھے ہمیں تو نہیں معلوم وہ شرک کرتے آئے تھے لہٰذا ہم نے بھی شرک کیا ہمارا کیا قصور ہے اس لیے ہم نے تم کو پہلے ہی دل میں یہ چوٹ لگا کے ہم نے بھیجا دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہزائی ہے کہ یہ چوٹ پرانی وہ بھرا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ یہ خبر نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ظالم ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو یہ چوٹ لگا کر بھیجا ہر انسان کی فطر ہمارے حضرت فرماتے تھے ہر انسان دین فطرت ہی پر پیدا ہے دین اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا ماحول پھر اس کو بگاڑ دیتا ہے جب وہ گی اور نسلانی ہے تو کافی یا فاسق کو فاجب بھی گھر پیدا ہو گیا اس کا وہ جو ہے وہ ماحول بگاڑ دیتا ہے اور پھر اس کو اس میں ملوث کر دیتا ہے اب کہیں ساتھ مسلمان کو مسلمان کے گھر پیدا کر کے جو ہے مسلمان بنا دیا اور کافی کا کیا قصور ہے کہ کافی کے گھر میں پیدا کر دیا اس کو وہ کفری پہ چل رہا ہے تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے جب عقل پالے ہو جاتی ہے انسان پالے ہو جاتا ہے اس وقت اس اس کی کا شعور بھی بالے ہو جاتا ہے عقل عقل اس کو آ جاتی ہے اور اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے عقل میں کہ اپنے خالد کو مالک کو بغیر دیکھے پہچان ساری نشانیاں اللہ کی ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے یہ ممکن نہیں ہے ہمارے حضرت نے فرمایا جیسے وہ ڈاروین کی تھیوری تھی ڈاروین ایک کافی سائنسدان تھا محقق پاگل ہی ہے اور کیا تھا اس نے کہا کہ انسان بندر کی اولاد ہے اس کا مقالہ بھی تھا کوئی اب اس پہ خوب بحثیں چلتی تھیں تو ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہو گدھے کی اولاد کہو سور کی اولاد کہو ہمیں تمہاری شجر نصب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ہم تو بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہم تو انسان کی اولاد ہے تم کرتے رہو روکنی تحقیق کہ تم بندر کے بندر کے اولاد دو اور تمہارے تم کیسے غائب ہو گئی کہ وہ خارج شروع ہوئی مقام اس نے پتھر پہ رگڑ رگڑ کے یہ کافروں کا تو یہ ہے جن کی ہم آج تقلید کرنے کو افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ان کی تقریر میں کیا کیا کام نہیں کر رہے تو ان کی سوچ اور ان کی عقل دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بندر کو خارج پیدا ہوئی اس مقام پہ اور وہ اس کو پتھر سے رگڑتا تھا اس لیے اس کی تم غائب ہو گئی اور سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت برسوں پہلے یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ان کا یہ وہ رکھا ہے انہوں نے رکھا ہے یہ طریقہ اپنا اس پہ تحقیق کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دھماکہ کس چیز میں ہوا تو وہ کہاں سے آئے گی <laughs> وہ کہتے ہیں بگ بینگ ہوا بہت بڑا بگ بینگ دھماکہ تو اس سے جو ہے یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ اگر ہم یہ بلڈنگ میں بیٹھے ہیں گھر میں ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ کوئی کہے کہ یہ سب سیمنٹ اور خود ہی خود کھدائی ہو گئی بنیادوں کی اور خود ہی خود جو ہے اس کے اندر کہیں سے مسالہ اڑتا ہوا ہے وہ بنیادوں میں بھر گیا اور اسی کے اندر کہیں سے سریا اڑتا ہوا ہے وہ لگ گیا خود بخود جو ہے کہ آنکھیں کھڑی ہو گئی اور خود بخود جو ہے اس میں یہ لکڑی کے فنش دروازے پالش دروازے خود بخود لا کے لگ گئے کیلے ویلیں خود ٹھک گئے کہ بھائی ان کو بھیجو ہے نا اور یہ سب کچھ اتنی بڑی بڑی چیزیں ایسے ہی بن گئی اور ان کے جو اللہ تعالیٰ نے قدر نہ ہو منازلہ اور دلا اللہ نے سورج چاند سب چیز کی مناظر مقرر کی ہوئی ہیں کوئی اپنے پاس سے ہٹتا نہیں ایک بھی نہیں ہٹتا آج سورج جس وقت جس وقت طلوع ہوا ہے ایک سال بعد ٹھیک اسی وقت سورج طلوع ہوگا حضرت فرماتے تھے کہ بھائی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی آج سورج میں کچھ بندی خرابی ہوگی لہٰذا آج ایک گھنٹہ لیٹ نکلے کبھی ہوا ایسا دیکھو اللہ کی خوش تو یہ سب یوں ہی کچھ تو نہیں ہو گیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا اور ان نقم خوش تم دینا تو اصل بات کہنے کی یہ ہے کہ انسان دین پر چلتے ہوئے ذرا سوچتا ہے ذرا جھجکتا ہے شرماتا ہے کیوں ماحول ایسا ہو گیا ہر طرف نفسہ نفسی ہر طرف پیسہ ہر طرف کشاکشی کا عالم ہے ماحول ہم لوگوں کا ایسا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے انجام کو زیادہ یاد کیا کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ انگوٹھی مبارک جو تھی جس سے خلافت کی مہر لگاتے تھے اس پر یہ واد لکھا رہتا تھا کفا دل موت ہے موت جو ہے بہترین واد ہے یعنی کیا مطلب کہ ہر وقت قبر کو سامنے رکھے اپنی موت کو سامنے رکھے کیا مطلب کہ اپنی انجام کو سامنے رکھے اب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مراقبے میں بیٹھے ہیں قبر کا تو ایسے یہ یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اپنے انجام کو نظر رکھنا ہمارے حضرت اس کا ایک بہترین عنوان فرماتے تھے کہ بھائی یہ سوچا کرو کہ اس زندگی کا ایک دائمی زندگی سے مسافر ہونے والا ہے کہتے نا انتقال ہو گیا انتقال کیا ہے ارے انتقال تو مطلب منتقل ہو جانا اس عارضی دنیا سے عارضی جگہ سے ہم اپنے اصلی وقت وطن منتقل ہونے والے ہیں یہ ہے انتقال کا مطلب تو اس اس انجام کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالی یہ آسان ہو جائے گا کہ یہاں کی تکالیف یہاں کی خوشیاں یہاں کی کامیابیاں یہاں کی ناکامیاں نامرادیاں یہ سب کی سب عارضی ہیں سب عارضی ہیں اگر کوئی خوشی میں ہے سبحان اللہ اور خوشی اور عافیت مانگنی بھی چاہیے اللہ سے مانگنی چاہیے لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے کوئی تنگی آ جائے کوئی پریشانی آ جائے کوئی غم کی بات آ جائے تو یہ تصور کر لے کہ بھائی یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں ان نماز اوسری یسرا فن نماز اوسری یسرا ہر مشکل کے بعد ایک آسانی بھی ہے تو ہر مشکل کے بعد ایک راحت اللہ نے رکھی ہے تو اس اس طریقے سے اگر زندگی گزاری جائے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ عقل آ جائے گی کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عائشہ اللہ عائشہ اللہ اللہ کوئی ایش ہی نہیں ہے مگر آخرت کا ایش اصلی عیش تو وہی ہے جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہو آج ہمارے ہاتھ میں دس ہزار روپیہ ہو اس کے چھن جانے کا ڈر ہے خرچ ہو جانے کا ڈر ہے بے بے جگہ خرچ ہو جانے کا ڈر ہے نفع نقصان کا ڈر ہے لیکن یہ ایسی تجارت الگ تک ہوا جو آپ سے دنیا میں آدمی کمائے گا جو اس نے آخرت میں بھیج دیا نیک اعمال کر کے صدقات کر کے خیرات کر کے اللہ کو راضی کر کے آخرت کی کمائی کر گیا اس کے بعد وہاں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کا ہے ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے اور اس دنیا سے ہمیں تھوڑے دن کے بعد اپنے اصلی وطن منتقل ہونا ہے اور وہ ہے ہمارے رہنے کی جگہ وہ ہے ہمارے آرام کی جگہ وہ ہے ہمارے عیش و عشرت کی جگہ وہ ہے ہمارے مزے کی جگہ ہے نا اور وہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی نعمت بعد میں چھینے گی زندگی بھی نہیں چھنے گی زندگی تو زندگی جوانی بھی نہیں چھنے ہمیشہ وہاں انسان جوان رہے گا اور میرے مرشد فرما دیتے بھائی جس کو شوق ہے کہ داڑھی نہ ہو ہمارے بعض لوگ ہیں ایسے ناسمجھی کی بات ہے تو فرمایا کہ یہ شوق بھائی جنت میں جا کے تمہارا پورا ہو جائے گا کیونکہ جنت میں کسی کے داڑھی نہیں ہوگی وہاں تو بھائی جوانی کال عین شباب کال اور جرگن مرزن مکہ بالکل بغیر بال کے ہوں گے اور خوبصورت شکلیں ہوں گی اور آنکھیں کجلائی ہوئی ہوں گی جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں اور عین شباب ہوگا تیس سے غالباً تینتیس برس ایسی عمر ہوگی یہ مفسرین نے لکھا ہے تو وہ یہاں والے تیس تینتیس برس نہیں یہاں تو پچیس برس میں ہی جوان لڑکھڑانے لگتے ہیں تقوا نہ ہونے کی وجہ سے جوانوں میں لڑکھڑی پڑی ہوئی ہے ہاں تو اس کو یہ میرے مرشد نے جو مضمون ہم کو سکھلایا ہے نگاہ کی حفاظت کا یہ معمولی نعمت نہیں ہے ہاں یہ اللہ اگر ساری عمر کی سجدے پڑے ہم کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے میرے مرشد کو اللہ تعالیٰ جزائے جزیرہ لطا خود اور اللہ تعالیٰ قبر مبارک کو مور سے منور فرما دے قیامت تک ساتن ساتن انتہا اور میرے مرشد سائن حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی قبر مبارک کو نور سے منور فرما اور میرے مرشد سالس حضرت مولانا قطب زمان حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتوں کو بھی اللہ تعالیٰ درجات قطب بے انتہا سے نواز یہ نگاہ کی حفاظت کا مضمون دوستو بہت عظیم و شان مضمون ہے عظیم شان میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے یہ وہ شخص کرے گا جس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحظار ہوگا اور یہی اصلی عبادت ہے دوستو کہ دل میں ہر وقت اللہ ہے یہی اصلی عبادت ہر وقت بندے کو استعدار رہے کوئی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور اس کا سب سے اعلیٰ درجہ حدیث پاک میں اللہ کا ان یہ نعمت بھی مل جاتی ہے دوستو اللہ سے مانگنی چاہیے اولیاء اللہ کو یہ نعمت مل جاتی ہے کہ عالم غیر پھر برائے نام عالم غیر رہتا ہے اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے اور ہر ذرہ کائنات کا اس کو ان کی نشانی معلوم ہوتا ہے ہر ذرے کے اندر ان کی قدرت براہ راست کار فرما نظر آتی ہے دوستوں یہ حاصل کرنے کی چیز ہے اور ہر چیز کے حصول کے لیے کچھ محنت اور مشقت اور کچھ طریقے مقرر ہوتے ہیں لہذا اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہر چیز انسان کی فطرت پہ نہیں چھوڑتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف نازل فرمایا تاکہ میرے بندوں کو قیامت تک کے لیے ہدایت ملتی رہے پھر اسی پر بس نہیں فرمایا رض رجاب اللہ کو بھی بھیجا کتاب اللہ کے بعد اللہ نے اپنے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ ان کو کر کے دکھائے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ رسول نبی جو ہے آپ نے بھیجا ہے یہ ہم ہی میں سے بھیجا ہے تو ہمارے جیسا ہے اور یہ تعجب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے تعجب پہ ہم کو تعجب ہو رہا ہے تم کیسا تعجب کرتے ہو ارے اگر انسانوں میں سے نہیں بیچتے فرشتوں میں سے بیچتے تو تم کو یہ دلیل مل جاتی کہ یہ تو فرشتہ ہے ہم تو اس جیسے کام ہی نہیں کر سکتے ہمیں تو ہرنا موکنا بھی ہے ہمیں تو کمانا بھی ہے ہمارے تو بیوی بچے بھی اسی لیے انسانوں میں سے بھیجا انسان انس سے ہے انسان انس سے ہے اور اگر انس نہ ہو تو آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے ابھی کوئی جن یہاں کے بیٹھ جائے سب بھاگ جائیں گے ہے نا تو جنوں کو بھی نہیں بھیجا جن تو کیا فرشتہ بھی آ جائے سب کے مارے یا پھر یہیں گیلے ہو جائیں گے سب تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی میں سے ایک انسان دیکھو یہ بھی تمہیں جیسے ہے نا یہ بھی مٹی کے ہیں بظاہر اور تم بھی مٹی کے ہو لیکن ان میں اور نبی میں اور امتی میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ فرمایا بشر مثل کو میں تمہارے جیسا انسان ہوں تمہارے مثل لیکن ایک فرق میں مجھ میں ہے یوں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نظر اس نعمت کو ہر کوئی نہیں حاصل جس کو اللہ تعالی نے نبی بنایا اس کو اللہ نے وہی سے نوازا تو یہ ہے تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تھا کہ وہ کر کے بتائے کہ ہم بھی مٹی کے ہیں لیکن کیونکہ حاجات اور تقاضے ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے تمہارے لیکن یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے یا ہم تمہارے برابر ہو فرمایا کہ کوئی بڑے سے بڑا انتہائی ولایت کا جو درجہ ہے اس کے کئی بعد نبوت شروع ہوتی ہے فوراً بات نہیں ہوتی ایک حد فاصل ہوتا ہے اس کو دنیا میں نو لینڈ کہتے ہیں دو ملکوں کے درمیان جو سرحد ہوتی ہے تو ایک دم ملی ہی نہیں ہوتی بلکہ درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے اس اس ایریے کو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں نو مین لینڈ تو اتنی ایک حد فاصل ہے جو ولایت جہاں ختم ہوتی ہے اس کے فوراً بعد نبوت نہیں شروع ہوتی اور بعد میں شروع ہوتی ہے تو بہرحال یہ سب چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہاں، میں کر رہا تھا کہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بدلا دیا کیا یہ سب تمہارا طریقہ کیا رہنا چاہیے دنیا میں زندہ رہنے کا کہ کھاؤ گے کماؤ گے اپنی جگہوں پہ کاروبار کرو گے نوکری کرو گے جو کام کی تمہیں ذریعے معاش اللہ نے کیا وہ کرو گے لیکن جو ہمارا کام کرنا ہے وہ کہاں کرو گے مان دیتے کہ اولیاء اللہ کے بعد تمہیں ہماری ہمارا راستہ ملے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی مانگنا سکھایا ہے دیکھو ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ ہم اکیلے راستہ طے نہیں کر سکتے کیا مانگ رہے ہیں سرا کا انعام کا رہے اپنے انعام راستہ پیارے لوگوں کا راستہ ہم کرتا ہم تھوڑی خود لوگ آج قرآن کو قرآن پاک کو خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں عربی کی تھوڑی سی لغت سیکھ لیا اور اپنا ترجمہ کرنے بیٹھ گئے نتیجہ تن کیا ہو رہا ہے کہ خود بھی گمراہ اور دوسری امت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اس کے لیے تو بہت ضرورت ہے علم زبردست علم کی اور فطا کی اور حدیث پر عبور کی اور بہت کچھ چاہیے اس کے لیے تب کہیں جا کے کوئی مفسر یا محدث بن سکتا ہے تو بہرحال یہ آسان راستہ ہے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب بھوج پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک بات تو یہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی آم ملتا ہے آم والے سے امرود ملتا ہے امرود والے سے کپڑا ملے گا کپڑے والے سے دودھ ملے گا دودھ والے سے اور اللہ ملے گا اللہ والے سے سیدھی سی بات ہے ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے پھر فرمایا کہ بھائی دیکھو یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت مشکل ہے دین پر عمل کرنا عام آدمی کو کتنا مشکل معلوم ہوتا ہے داڑھی کیسے رکھے ہیں لوگ کہیں گے ملا ہو گیا تخنے کیسے کھولے ہیں لوگ کہیں گے کیا کیا باتیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کیونکہ اسلامی شاعر کے خلاف بات کرنا بعض ایسا جملہ لوگ کہہ دیتے ہیں جس سے ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ساری عمر پھر وہ بے خبری کی وجہ سے ذنا کرتے رہتے ہیں ایمان سے بھی چلے جاتے ہیں اس لیے اگر عمل کمزور ہو اپنا تو اللہ سے معافی مانگتا ہے وہ تو بات اور ہے لیکن اسلامی شاعر کے خلاف کوئی بات کہنا اس کا مذاق اڑانا بعض اوقات ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس سے ایمان ہی جاتا رہتا ہے تو بار تو فرمایا کہ یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے مجھے سہ گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو ہو راہ کے جائے گا دل کی آنکھیں کھل جاتی حقیقت کی آنکھیں کھل جاتی حقیقت بھی ہو جاتا ہے انسان حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے کہ یہ معاشرے والے مجھے زندگی نہیں دے رہے معاشرے والے مجھے روزی نہیں دے رہے میرے دفتر والے میرے دوست میرے بیوی بچے مجھے کلا نہیں رہے بلکہ میرا مالک تو اللہ ہے مجھے روزی وہی دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی مجھے حادثات سے بچاتا ہے وہی مجھے بیماریوں سے بچاتا ہے وہی مجھے روزی دیتا ہے اور وہی مجھے اس میں برکت دیتا ہے سارے سارے کام دنیا آخرت کے وہی ہمارے بناتا ہے یہ سب تو خود محتاج ہیں یہ سب تو خود محتاج ہیں مجھے کیا دیں گے ماں باپ بھی ظاہری کفیل ہوتے ہیں حقیقی کسالت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تو اس لیے ماں باپ بھی ہمارے جو ہے وہ اپنی جگہ ہے ان کا مقام ہے مرتبہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا مقام رکھا ہے ان کی عبادت اپنی عبادت کے بعد ان کی تابے داری کو بیان کیا اس سے بڑی کیا بات ہوگی ہوب کا اللہ تابو اللہ وبل والدین احسانہ اپنی اپنی عبادت کے حکم نامے کے فوری بعد والدین کے لیے حکم نازل فرمایا وبل والد والدین احسان کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ دم برتاؤ کرو اور ان کو چھڑکو نہیں اور ان کے ساتھ بہتری مت کرو اور ان حتیٰ کے ظاہر کو بھی بنا کے رکھو کہ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو ظاہر بھی یہ پڑاوا نہ ہو دیکھو لوگ کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے ہمارے داڑھی میں کیا ہو گیا ہمارے دل میں داڑھی ہے دیکھو ہر جگہ جگہ جگہ میں ظاہر رہے ملیں گے اللہ تعالیٰ نے یہاں ظاہر کو بھی بنانا سکھایا کہ اپنے کندھوں کو وقت جنا لی کہ ان کے سامنے جب آؤ تو اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو ظاہر بھی اللہ تعالیٰ بنانا سکھا رہے سکھا رہے ہیں کہ ظاہر بھی اپنا ایسا ہو تیزیوں پہ بل بھی نہ ہو تیزیوں پہ بل بھی نہ ہو بعض لوگ کہنا تو مان لیتے ہیں لیکن تیزی پپل ہوتے ہیں منہ منہ بنا لیتے ہیں والدین کے سامنے یہ بھی بے دبی سب گستاخی ہے ان کی نافرمانی ہے اور اللہ کو ناراض کرنا ہے تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی جی کہ ظاہری کفالت تو جو ہے کرتے ہیں ماں باپ بھی اور مخلوق بھی لیکن حقیقی کفالت اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں تو حقیقت کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ میرا پالن ہار اللہ تعالیٰ ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے سارے جہان کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور روزی دینے والا زندگی دینے والا دکھ درد بیماری موت سب چیز کے اس کے ہاتھ میں قبضے قدرت میں تو پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے یہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے یہ صاحب پہ شعر ہے نگاہ کی حفاظت پہ جن لوگوں کو مرض ہوتا ہے نگاہ نگاہی کا حسینوں کو تاکنے کا اور ان سے حرام لذت لینے کا ان کے لیے ہے اور ایک جگہ انہوں نے یہ فرمایا کہ قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا کدھر دیکھتا ہے ارے ہر لمحہ جو ہو رہی ہے برف کم چپ کے چپ کے رفتہ رفتہ دم بدل اپنے انجام کو ہم دوستوں مد نظر رکھیں حلال نعمتیں ساری اٹھاؤ کھاؤ پیو کماؤ جو جو حلال نعمتیں سب اللہ نے ہمارے ہی لیے پیدا کی ہیں بتا دیا نا کہ دنیا کو لے کر سب ہمارے لیے پیدا کیے لیکن بس چند کام ہم نے منع کر دیے یہ کام نہیں کرنے ہیں اور کچھ کام حکم دے دیے کہ یہ کام کرنے اس میں بھی ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے بھائی بیوی کو خوش رکھیں گے فائدہ کس کا ہے گھر بنا رہے گا گھر سنورا رہے گا امن سے رہیں گے اور اپنی تسکین بھی پاتے رہیں گے اور اگر صحیح سے نہیں رکھیں گے سارا نظام بگڑ جاتا ہے بیوی بچے ہیں اور آپ کو صحیح تربیت دیں گے ذخیرہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بنتی دین سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے دیکھو اللہ تعالیٰ اور ہمارے من خلق کیا بھلا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا ہے ہمارے ہمارے اعمال ہمارا طریقہ زندگی جو ہے مقرر کرنے کا حق کس کو ہوا جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے جو ہمارا مالک ہے اور اگر ہم اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے حکمتیں لامحدود ہیں اور بندے کی عقل محدود ہے تو اس لیے سارا نظام بگڑ جائے گا تو فائدہ دنیا کا بھی اس میں ہے اور آخرت کو تو ہے ہی کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے شریف کو چلیں اور اپنے انجام کو مد نظر رکھیں اور جس نے اپنے انجام کو نظر میں رکھا کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے اس دنیا کے میں زندگی گزارا ہوا ہر لمحہ جو ہے اس کا ہمیں جواب دینا ہے احساس دینا ہے بس اتنی فکر کافی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سارے طریقے سدھر جائیں گے اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کون صادقین اہل اللہ کی صحبت میں رہو اہل محبت کی صحبت میں رہو اہل دین کی صحبت میں رہو تو تمہارا راستہ آسان بھی ہو جائے گا عمل کی توحیق نصیب ہو جائے گی ہمت حوصلہ پیدا ہو جائے گا کیسے کہ تمہاری دل کی آنکھیں کھل جائیں گی غرض اتنی ہے بس تیرے مغا کے سے کہ اپنے مالک کو ہم دیکھ لیتے قلب دینا سے ہم اپنے قلب کی آنکھوں سے اپنے مالک کو پہچان لیتے یہی ہے لیا حدون اور یہی ہے لیا رفون اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت نصیب فرمائے اپنے مقصد کی پہچان نصیب فرمائے بس وہی لمحات اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے شعر ہیں میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری دل کا حاصل ہے یاد کیا مطلب یہی کہ ہر وقت دل میں اللہ رہے گی اور جب دل میں اللہ رہے گا تو ایک فیل جو کرے گا زبان ہلائے گا وہ بھی اللہ کے حکم کے ہر وقت اس خیال رکھے گا کہ میری زبان اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چلے میری آنکھ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو ارکان اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال اصلی یاد یہ ہے ہمارے حضرت میسا میں مطلع گیا تو غم خواہی نہ کر اے چار اگر ہاں تو غم خواہی نہ کر اے چار اگر بس راہ لے اپنی ہم ان کی یاد ہی کو کیا ہے یہ دیکھو اس سے پوچھا کریں یہ جی، ماشاء اللہ فوراً بتا متعلق ہم ان کی یاد ہی کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہمارا سرمایہ یہی ہے ہر وقت دل میں ہمارے اللہ ہے ارے دوستو یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے دل میں اللہ ارے جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں جس کا اللہ ہو گیا من کان اللہ کان اللہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ خود اس کے ہو جاتا سارے کام دنیا کے وہ خود بناتے ہیں اللہ اللہ اپنا ہو گیا تو ساری کائنات اپنی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ہاں؟ کائنات ساری اپنی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی شاہ محمود کا واقعہ حضرت سنا حضرت سناتے تھے مولانا رومی نے اس کو بیان فرمایا اپنی درس مستوی میں کہ شاہ محمود نے ایک دفعہ امتحان لینے کے لیے تمام وزیروں وزرا کو جمع کیا اپنے دربار میں اور ایک طرف سونے چاندی کے ڈھیر کہیں جواہرات کے تھے کہیں وزارت کی کرسیاں اور کہیں حسین عورتیں اور ساری چیزیں جو خزانوں میں تھیں وہ جمع کر کے رکھ دی اور اعلان کیا کہ آج جو شخص جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی لہٰذا وزیر دوڑ پڑے کوئی سونے چاندی کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھا کسی نے کسی جواہرات پہ ہاتھ رکھا کسی نے وزارت کی کرسی پہ کسی نے لڑکیوں پہ دوڑ لگائی تو ایاز بادشاہ کا ایک غلام تھا وفادار اسی کی اسی کی جو ہے وہ عشق کا امتحان تھا بتلانا تھا کہ یہ ہمارا عاشق ہے کیونکہ ایاز جو ہے اس سے لوگ جلتے تھے وزیر اسے وزیر بڑے بڑے مالدار تھے اور ایاز ایک غریب آدمی تھا لیکن تھا وفادار اور عاشق بادشاہ کا عاشق تھا اس کے اس کے عشق کے جو ہے اظہار کے لیے بادشاہ نے یہ سب کھیل کیا تو ایاز نے جو ہے آ کر بادشاہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا بادشاہ نے کہا کہ یہ تم کیا بیوقوفی کر رہے ہو لوگ دولت مال لوٹ رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں کوئی لڑکیوں پہ جا رہا ہے کوئی بزار جا رہے بھائی یہ چیزیں لوگوں کہا تم میرے اوپر کندھوں کے ہاتھ رکھا کہا ہے آپ کو میں نے لے لیا جب آپ میرے ہو گئے تو کل یہ وزیر میرے بوٹ پالش کریں گے یہ دولت وولت سب میری ہو جائے گی جب میں آپ کو لے لوں گا تو سب آپ اس کے مالک ہیں ایسے بھائی ہم اللہ کو لے جب اللہ ہمارے ہو جائیں گے تو ساری کائنات ہماری ہاں ایک بزرگ جا رہے تھے سمجھ کی بات ہے ایک بزرگ جا رہے تھے کیا حال ہے آپ کا انہوں نے کہا اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے ساری کائنات چل رہی کہ یہ تو آپ نے کبھی کر دیا کائنات تو اللہ کی مرضی سے چلتی ہے کہا کہ بھائی میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا لہٰذا جو میری مرضی وہ ان کی مرضی جو ان کی مرضی ہو میری مرضی تو لہٰذا یہ کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے یہ سمجھ کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیاروں کو تو بھائی ہم اپنے انجام پر نظر رکھیں گے تو ان شاء اللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی یہاں کی تکلیف پھر برائے نام رہ جائے گی اور دل کے اندر ایک راحت اور سکون جو اللہ کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے یہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت والا کا مشہور عالم شیر ہے نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ جل جلالہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے یہ کامیابی کا کامیابی ہماری مقصود ہمارا اللہ ہے طریقہ رسول اللہ کا ہے نا بس وقت بھی ہو گیا تو آیا تھا نا جو اس کے مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا کیا ہے لقت کان لکم فی رسول اللہ اس وقت ہے نا کہ تمہارے اندر رسول اللہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے بس یہ نمونہ ہم نے دے دیا اس کے مطابق عمل کر کے ہم کو پالو یہ ہمارے پیارے ہیں جو ان کی اتباع کرے گا وہ یہ ایسے پیارے ہیں ہمارے ایسے محبوب ہیں کہ جو ان کے ان کی اتباع کرے گا ان کے جیسی شکل صورت بنائے گا ان کے جیسے اعمال کی کوشش کرے گا وہ اعمال ہمیں نصیب نہیں ہو سکتے نبی جیسی کیفیات نبی جیسے اعمال نہیں ان کے جیسے جیسے ہاتھ باندھے ویسے ہاتھ باندھے جیسے کھانا کھایا ویسے کھانا کھائیں بیٹھ کر کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں جو آداب کھانے کے اسی طرح زندگی کے جو طریقے جیسے جیسے ہمارے پیارے نے کیا تم ان کی نقل کر لو کوئی ان کو تم تو اللہ اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو فت تبھی اونی میری بس جیسی میری حضرت خانی نے اس کا کیا پیارا ترجمہ فرمایا کہ میری چلن چلو میری بس جیسے میں کر رہا ہوں میں یہاں ہاتھ باندھ رہا ہوں یا جہاں بھی اس میں کوئی اختلاف کی بات میں نہیں کر رہا بھائی کسی نے جیسے کیا ہے کہ یہاں ہاتھ باندھ دو ہمیں نہیں پتا ہم تو عورت امام ابو حنیفہ اللہ علیہ کی مقلد دے جہاں ہاتھ باندھنے کو اپنا علت سننا انہوں نے سمجھا وہ میں یہ بتایا ہم ایسے ہاتھ باندھتے ہیں لیکن اس سے بحث نہیں ہے لیکن مام بات کیا ہے کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو بزرگوں سے پوچھ کر اس طریقے پر ہم عمل کرتے جائیں تو کیا انعام ملے گا یہ اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے مقصود حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قبول دعا کر لیجیے اللہ مسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة इस दुआ रजवाला की बड़ी जबरदस्त तशरी है अभी कुछ वक्त है सुना दें हजरत की तशरी है ना ابھی سنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ محمد ایسی عظیم شان تشریح حضرت والا کی علوم تو عجیب آسمان علوم ہے کہ عام آدمی کا ذہن اس طرف عام کیا بلکہ بہت سے بڑے علماء کا ذہن بھی خود علماء اعتراف کرتے ہیں ہم تو کوئی چیز نہیں علماء اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن اس طرح کبھی کیا ایسی تشریحات ہیں خزائن اور حدیث ہے اس میں ذرا بھائی تلاش کیے فہرست میں کیا حیو یا کی تشریح فہرست میں دیکھ لیجیے جلدی ایسی عظیم و شان تشریح ہے میں دعا مانگو تو اس قدر وجد آ جاتا ہے کہ ہمارے منہ سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیسی کیسی نعمتیں سکھلا دی امت کو کیسے مانگنا سکھلا دیا امت کے لیے کیا کیا قربانیاں دے گئے کیا کیا انعامات دلا گئے افسوس ہے کہ ہمیں ان کی قدر نہیں ہے اللہ پاک ہمیں قدر کی نصیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی ہری سن علیکم ہری سن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ یہی فکر تھی کہ ایک ایک امتی تک اللہ کا دین پھیل جائے یا حج یا قیوم برحمتی کا استغیر اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الى نفس طرفت عین یہ حدیث پاک کی دعا ہے اس کا ترجمہ ہے اے زندہ حقیقی اے قائم رکھنے والے یا حیو کی معنی اے زندہ حقیقی یا قیوم کی معنی اے قائم رکھنے والے آپ کی رحمت سے میں فریاد کرتا ہوں کہ میرے تمام اخبار کی اصلاح فرما دیجیے اور ایک پلک جھپکنے کو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے حضرت شاہ سرماج تشریح میں جب دشمن ستاتا ہے تو مظلوم سرکار کی عدالت عالیہ میں استغاثہ دائر کرتا ہے اور وہ مدعی کہلاتا ہے اور جس کے خلاف استغاثہ دائر ہوتا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں یعنی جس کے خلاف شکایت کی گئی اور فریاد کے مضمون کو استغاثہ کہتے ہیں اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا دیا کہ جب تمہیں کوئی ستائے خواہ ہو تمہارا داخلی دشمن نفس ہو یا خارجی دشمن شیطان باہر کا دشمن شیطان ہے اور نفس انسان کے اندرونی دشمن ہے ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے کیا انسان ہو تو تم حی قیوم کی سرکار عالیہ میں اپنا استغاثہ اور فریاد داخل کر دو کیونکہ یہ وہ سرکار عالیہ ہے جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے اب تعالیٰ کی ذات حی ہے حیات کل شہین بھی محبتہ محبت یعنی اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسی سے ہر شے کی حیات قائم ہے اور اللہ قیوم بھی ہے یعنی قائم پہ ذاتی وہ قبل مقی جو قدرتی یعنی جو اپنی ذات سے قائم ہے اور دوسروں کو اپنی صفت قیومیت سے سنبھالے ہوئے ہے یہ معنی ہے حی و قیوم کے اور جس عدالت میں یہ استغاثہ دائر کیا جا رہا ہے وہ حق تعالیٰ کی رحمت کی عدالت ہے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کی میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی رحمت کی عدالت میں اپنی فریاد داخل کرتا ہوں اور مضمون استغاثہ ہے افلق کی شکنی کلّہ ولا تکلنی نفسی دوستوں ایک بات یاد رکھو کہ دنیا کی عدالت میں تو انسان کو خوف ہوتا ہے معلوم نہیں جج کس طرح فیصلہ دے گا کیا ہوگا لیکن ان کی عدالت میں جب ان کی رحمت سے فریاد کرتا ہے اس کی فریاد ضرور سنتے ہیں اور اس کو ضرور عطا کرتے ہیں ان کی عدالت میں فریاد کرنے سے خوف نہ کھاؤ اور ضرور دیتے ہیں اپنے بندے کو ضرور عطا کرتے اے اللہ میں آپ کی رحمت کی عدالت میں اپنی فریاد داخل کرتا ہوں اور مضمون شکنی اصل یعنی شکایت کیا کر رہے ہیں اور فریاد کیا کر رہے ہیں شکنی ولا الا نفسی طرفت ہے جس میں فریاد کا ایک مثبت اور ایک منفی پازیٹو اور نگیٹو یا مضمون ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر حالت کی اصلاح کی مثبت فریاد ہے اور نفس کے حوالے نہ کرنے کی منفی فریاد ہے اور دنیا کی عدالتوں میں جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو مضمون استغاثہ طویل ہو جاتا ہے جج کو جج کو مطمئن کرنے کے لیے کتنے بڑے بڑے فائلیں کیسے کیسے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں سبحان اللہ میں قربان جاؤں دنیا کی عدالتوں میں جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو مضمون استغاثہ طویل ہو جاتا ہے اور پھر بھی کثرت الفاظ میں مفہوم قلیل ہوتا ہے لیکن کلام نبوت کا اعجاز ہے کہ دو مختصر جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہان کی پیش کیوں کیونکہ آپ جوامع اور کلیم یعنی کلمات جامعہ سے نوازے گئے تھے جوامع اور کلیم کے معنی ہیں قلیل الفاظ میں کثیر ہاں فریاد کا مثبت مضمون شکنی کلّا ہے یعنی میری ہر حالت کو درست فرما دیجیے وہ حالت دنیا کی ہو یا کی مثلا اگر کوئی دشمن ستا رہا ہے تو اس کی ایزا رسانیوں سے نجات دے دیجیے کوئی جسمانی خطرناک مرض رہا پیدا ہو رہا ہو اس کو شفا عطا فرما دیجیے اسی طرح آخرت کے کاموں میں غفلت ہو رہی ہو نماز روزے میں سستی ہو رہی ہو تو اس کو دور فرما دیجیے کسی گناہ کی عادت ہو تو اس سے توبہ کی توفیق دے دیجیے اور تقوا کی دولت عطا فرما دیجیے یعنی جسمانی صحت بھی عطا فرما دیجیے اور روحانی صحت بھی عطا فرما دیجیے اور ہماری بگڑی کو بنا دیجیے اور اپنے نام کی لذت اور عبادت کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیجیے اور کل روح تاکید ہے یعنی ہماری کوئی حالت ایسی نہ رہنے پائے جس پر آپ اپنی نگاہ کرم نہ ڈالیں بتائیے کیا رہ گیا سبھی کچھ تو آ گیا سبحان واہ واہ واہ یعنی ہماری کوئی حالت ایسی نہ رہنے پائے جس پر آپ اپنی نگاہ کرم نہ ڈالیں اور ہماری بگڑی کو نہ بنا دیں بس دنیا کی ہر حالت کی درستگی اور آخرت کی ہر حالت کی درستگی کی فریاد افل علی شہنی کلّہ کے اس مختصر سے جملے میں ہے کلام نبوت کی جامعیت کا یہ جامع اور استغاثہ کا منفی مضمون بلا نفسی عین ہے اور جن کے خلاف یہ استغاثہ دائر کیا جا رہا ہے وہ مدعا کون ہے یعنی وہ کون دشمن ہے جس کے خلاف رحمت الہیہ کی عدالت میں یہ فریاد داخل کی جا رہی ہے وہ نفس ہے جس کا ذکر استغاثے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ پلک جھپکنے میں وار کر کے آدمی کو تباہ کر سکتا ہے دیکھیے کتنا ہی بڑا دشمن ہو حملے کے لیے پہلے کچھ اسلحہ سنبھالے گا کچھ خود سنبھلے گا وار کے لیے کچھ نشانہ لگائے گا پلک جھپکتے ہی وار نہیں کر سکتا لیکن یہ صرف نفس دشمن ہے جو پلک جھپکنے میں انسان کو ہلاک کر سکتا ہے پلک جھپکی اور کفر کو عقیدہ دل میں ڈال دیا اور اسی وقت کافر بنا دیا پلک جھپکنے میں کسی گناہ کا ارادہ دل میں ڈال دیا اور گناہ میں مبتلا کر کے فاسق بنا دیا اسی لیے سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ پلک جھپکنے گھر کو مجھے میرے نفس دشمن کے حوالے نہ کیجیے گھر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے شیطان تو باہر کا دشمن ہے وہ تو ایک بار وسوسہ ڈال کر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کے پیچھے لگا رہے لیکن نفس تو ہر وقت پہلو میں ہے بار بار گناہ کا تقاضا کرتا ہے حضرت عقیم فرماتے ہیں کہ شیطانی وسوسہ اور نفسانی وسوسے میں یہی فرق ہے کہ اگر ایک بار گناہ کا تقاضا ہوا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور جب بار بار گناہ کا تقاضا ہو تو ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ نفس کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے نفس کی حقیقت بتا دی ان یعنی نفس نفس یعنی قدیم الامر دستور ہے یعنی بہت زیادہ برائی پر اکسانے والا ہے لہٰذا نفس کے شر سے کون بچ سکتا ہے جس پر حق تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو اللہ مالوسی ہیں کہ ماں معذرفیہ زبانیہ مزدریہ ہے جس کا ترجمہ ہوگا ایسی وقت رحمت ربی بھی کہ جس وقت میرے رب کی رحمت کا سایہ ہوگا تب نفس کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر آپ کی رحمت کا سایہ اس نفس پر پڑ گیا تو یہ کرگز بھی پھر باز شاہی اور باز سلطانی کا کردار ادا کر سکتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں سر دریز اور اشبار ہو سکتا ہے میرے قلب و جان آپ سے اس درجہ چپک سکتے ہیں کہ ساری کائنات مجھے آپ سے ایک بار کے برابر جدا نہیں کر سکتی لہذا آپ ہمیشہ اور ہر لمحہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھیے ایک لمحے کے لیے مجھ کو میرے نفس کے ثبوت نہ کیجیے ورنہ خوف ہے کہ یہ راہ تعت اور سعادت کو چھوڑ کر راہ شکاوت اختیار کر لے کیونکہ معافیت شکاوت کی راہ ہے گناہوں سے شکاوت اور بدبختی آتی ہے اور تب کے معافیت نظور رحمت کی دلیل ہے یعنی جو گناہ چھوڑ دے گا اللہ کی رحمت کی دلیل ہے اسی لیے ہمیں حدیث پاک میں یہ دعا بھی سکھائی گئی اللہ عمر معافی ولا اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل فرما دے جس سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو اور اپنی نافرمانی سے ہمیں شکیب اور بدبخ نہ ہونے دیجیے ولا تکلنی الا نفسی پر بتائیں اور ہمیں ایک پل کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دعا سب سب حضرات خواتین وغیرہ سب کو یاد ہونی چاہیے ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت مشہور عام دعا ہے اور اس کے مانگنے کا اہتمام خوب کرنا چاہیے یہ کامیابی کا ایک گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گر کے ساتھ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان